حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تیس